سیدنا عبد الرحمن سنابہی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک ہمیشہ خیر پر برقرار رہے گی جب تک یہ تین کام نہیں کرے گی یہودیوں کی مشابہت کرتے ہوئے اندھیرے کے انتظار میں مغرب کو دیر کرنا عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہوئے ستاروں کے چھپ جانے تک فجر کو مؤخر کرنا اور جنازے کو اس کے اہل کے سپرد کر دینا حدیث نمبر گیارہ سو چون مسند احمد